اور ہرگز وہ تمہیں اللہ کی آیتوں سے نہ روکے بعد اس کے کہ وہ تمہاری طرف اتاری گئیں اور اپنی رب کی طرف بلاؤ اور ہرگز شرک والوں میں سے نہ ہونا